وشر الأمور محدثاتها وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آئی عیدین کے تعلق سے ہم مسائل اب شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل کے بعد بھی تھوڑا ہمارے پاس وقت رہے گا انشاءاللہ یہ دو مجلسیں ہیں جس میں ہم یہ دو باتیں مکمل کریں گے عید کے تعلق سے مسائل سب سے پہلے عید کے تعلق سے لوگوں میں عام مشہور یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کرنا چاہیے ایک آدمی عام طور سے عبادت کرتا ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے عید کی رات میں کرے یا عید کے بعد میں کرے ہر رات میں وہ عبادت کرے اچھی چیز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ عید کی رات کو خاص کرتے ہیں عبادت کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کی تفصیص کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ابن ماجہ میں روایت نقل کی جاتی ہے کہ ابو امام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام علیہ دین محتسبا للہ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جو آدمی دونوں عیدوں کی راتوں کو بیدار